اگلی

زبان زبان حسان کی ہے مضمون جبریل کا ہے حسن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وا احسن منك لم تر قط عيني یا رسول اللہ میں نے آپ کے حسین دیکھا نہیں دیکھا جیسا جمی والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں آگے کل عیب یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے آپ کو کیا گیا دیکھو دیکھو سے یہ تو بڑا بڑا مسجد دیکھا مسجد دیکھا سامان دیکھا جمع دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور دیکھا کہنے والا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ حسان بن ثابت نے کیا کہہ دیا آپ نے جیسا حسین دیکھا نہیں ارے حسان بن ثابت نے کتنا گھوما ہوگا کتنا پھرا ہوگا کتنے ملک دیکھے ہوں گے یہ کیا دعویٰ کر دیا بات وہی آ گئی زبان حسان کی مضمون جبریل کا جبریل یا رسول اللہ میں نے مسجد دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا لیکن میرے آقا کوئی آپ جیسا نہ ملا سے میرے سرکار گئے بولو ایسا اپنے ہمارا نبی تمے جمے ہمارا نبی ندی تاریخ والے چمکا کے لیے اگلے سوچوں میں چمکا ہمارا حامی سارے اونچوں میں اونچا سمجھ لگی سے سوچ میں اوچا مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے ہمر ندی ہمر ندی ہمارا بولو سبحان اللہ جتنا پیارا جیلا بولو نام پور کتنا پیارا پیارا بولو ہمارا جتنا پیارا جلا ہے پورند تم مالک بن رہا میرے امام کہتے ہیں میرے رضا کہتے کہتے ہیں ہیں کیا یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو مالک ہی کہوں گا کیوں کیوں کیونکہ ہوں مالک سے حبیب یعنی محبوب بھاؤ نہیں میرا تیرا کرو ہم حضور کے چاہنے والے ہیں ہم حضور کے عاشق کہلاتے ہیں کہو اپنی مقدر پر ناز کرو جتنا ناز کرو کم ہے ہم حضور کے چاہنے والے ہم حضور کے محبوبوں کے چاہنے والے ہم اولیاء کے چاہنے والے ان کے ماننے والے اللہ اللہ جو بکواسے کرتے ہیں ان کو کیا پتا پرچے والے تیری شوق کا علوم کیا جانے

سر گائی جان چندائی روای شی کے قدموں کی چمک چمک ستاروں میں نظر آئے چمان سے وہ گزر جائے وہی بہر چمک جائے چمک جائے چمن جائے بائے رونق گلزار بنے رونق گلزار

جب پہلے نظر آتا ہے موسم جھنڈا دھنگا جھنڈا گولا جھنڈا بھولنا گھنڈا اللہ اللہ ہاں۔ بدر شاہ شاشی مٹ چمکیلا ٹن چند بدر شاہ شاشی مٹ چمکیلا ٹن گامی گالی گالی پتے مٹ مریا سورت میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھانا سورت میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا سچنا کھانے رب شانا کھا جس شان کو شانہ سب بڑا کوئی اچھی چیز دیکھو کوئی اچھی چیز دیکھو کیا کہو سبحان اللہ میرے محبوب سے بڑھ کر کس کا چہرہ اچھا؟ بولو سبحان اللہ پیر میرے نشا ساتھ دیکھا پکار اٹھے سبحان اللہ جاڑیاں تیرے تیر ہماری ملے منی ہمارے لیے ہمارے لیے بنی مجھ ہمارے لیے اٹھے تھی وہاں تمہارے ہاں، تمہارے لیے لیے ہے تمہاری مہک ساما میرے داما بھاری جامع سمک میں نشان تمہارے لیے اشارے سے جہاں دیے جہاں لیے تمہارے لیے یہ اپنی تمہارے لیے روانہ دیے دیے آپ جو رکھتے تھے ہم باندھا کتنے بنا تمہارے لیے نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہیں جو کھولے کی ہاں تمہارے

کہیں بھی بنی یہ بے خبری پھیری کہاں کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کی تمہاری چھپے ہوئے کو پھیر لیا ارے گئے ہوئے کو اثر کیا یہ سب تمہارا ادب سے پہ نظر مگر ادب سے یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی کوئی مسجد مل جائے کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑا گشا دکھا دکھا رہا کو دیکھ کے آپ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ ارے گنبد خزرا کی یاد آ گئی وہ گنبد خزرا نہیں ہے یہ شبی ہے اس کی برکت سے گنبد خزرا یاد آ گیا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت گنبد گنبد بہت گنبد تو بہت ہے مگر گہت لیکن اس شان گنبد نہیں کیوں کیوں اس لیے

یوں بندری رخ آٹھوں کی ہے اس اس رنگ کا بند نہیں کوئی بولو بولو بولو تو بہت مگر کوئی کون کو مغر مگر دادی گا زمین کو کیونکہ پہ پہ تو تو گنبد خزرا نہیں نہیں کوئی کوئی گنبد خزرا نہیں کوئی سارے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہیں ہے تو بولو سب عاشق ہیں الحمد للہ تو عاشقوں کے سامنے اس کی بات کرنا بڑا اچھا اچھا ہے اس کی بات مزہ جب دیکھے جب ہو ہی عاشق سننے والے اب سنو اس کی بات آسمان میں زمین سے کہا زمین بولا کیا بات میرے پاس چاند ہے میرے پاس سورج ہے کہکشائیں ہیں روشنیاں ہیں زمین نے سنا اے آسمان اب میری بات سن لے ہاں سنا دے تیرے پاس تانا صحیح سورج بج میرے پر مدینہ آسمان کو ایسا تانا دیا تانا دیا زمین یہ تانا سن کے آسمان کی کمر آسمان کیا رہی دوبارہ کوئی کہنے والا کیا سکتا ہے کیا بات آسمان کی کمر کوئی آسمان کی کمر ہوتی ہے جی؟ تو بھی ایک ہوگا ایسی بات آ رہی ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آسمان کی کمر ہے صحیح ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بتائیے آسمان کی کمر ہے کہ نہیں اب دیکھو آسمان کی کمر کیسی ہے آپ اوپر دیکھو کیا کیا ہے آسمان آپ اپنی نظر کو آسمان پر رکھتے ہوئے آگے کی طرف دوڑائیں کیا ملے گا آسمان کسی نہ کسی پہاڑی بلڈنگ کو چھوتا ہوگا اس طریقے سے پیچھے دیکھیں تو یہ آسمان نظر آئے گا کسی نہ کسی پہاڑی چھوتا ہوا یوں لگتا ہے جیسے جھک گئی یہ کیسے جھکی سید آزاد سے پوچھتے ہیں آزاد فرماتے ہیں ہو گئی پشتے زمین سن سن ہم کا مدینہ ہمارا کہتے تو اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں بول رہے بول کس طریقے سے بول تجھ جیسا بولیں بولیں یہ کہ سی جیسا